ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اس حال میں آئے کہ آپ کی چار چوٹیاں تھیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو اکاسی یہ حدیث صحیح ہے